جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ماں باپ اور قرابت دار جو چھوڑ مرے اس کے وارث ہم نے ہر شخص کے مقرر کر دیے ہیں اور جن سے تم نے اپنے ہاتھوں گرہ باندھی انہیں ان کا حصہ دو حقیقتا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر ہیں گواہ ہیں سامعین اب اس آیت کی تفصیل سماعت کیجیے وراثت کے احکام بہت سے مفسرین سے مروی ہے کہ موالی سے مراد وارث ہیں بعض کہتے ہیں عصبہ مراد ہیں چچا کی اولاد کو بھی مولا کہا جاتا ہے جیسے فضل بن عباس صدی اللہ عنہما کے شعر میں ہے پس مطلب آیت کا یہ ہوا کہ اے لوگوں تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے عصبہ بنا دیے ہیں جو اس مال کے وارث ہوں گے جسے ان کے ماں باپ اور قرابت دار چھوڑ مرے اور جو تمہارے منہ بولے بھائی ہیں قسمیں کھا کر جن کے تم بھائی بنے ہو اور وہ تمہارے بھائی بنے ہیں انہیں ان کی میراث کا حصہ دو جیسے کہ قسموں کے وقت تم میں عہد و پیما ہو چکا تھا یہ حکم ابتدائے اسلام میں تھا پھر منسوخ ہو گیا اور حکم ہوا کہ جن سے عہد و پیما ہوئے ہیں وہ نبھائے جائیں اور بھولے نہ جائیں لیکن میراث انہیں نہیں پہنچ سکتی صحیح بخاری شریف میں ابن عباس صدی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ موالی سے مراد وارث ہیں اور بات کے جملے سے مراد یہ ہے کہ مہاجرین جب مدینہ منورہ میں آئے تو یہ دستور تھا کہ ہر مہاجر اپنے انصاری بھائی بند کا وارث ہوتا اس کے دو رحم رشتہ دار وارث نہ ہوتے بس اس آیت نے اس طریقے کو منسوخ قرار دیا اور حکم ہوا کہ ان کی مدد کرو انہیں فائدہ پہنچاؤ ان کی خیر خواہی کرو لیکن میراث انہیں نہیں پہنچتی ہاں وصیت کر جاؤ یہ روایت بخاری کی ہے قبل از اسلام یہ دستور تھا کہ دو شخصوں میں عید و پیما ہو جاتا تھا کہ میں تیرا وارث اور تو میرا وارث اسی طرح قبائل عرب عہد و بندیاں کر لیتے تھے بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت کی قسمیں اور عہد و پیما کو اسلام اور مضبوط کرتا ہے لیکن اب اسلام میں قسمیں اور اس قسم کے عہد نہیں اسے اس آیت نے منسوخ قرار دیا اور فرمایا زی رحم رشتہ دار کتاب اللہ کے حکم سے زیادہ اولا ہیں بنسبت معاہدے والوں کے الغرض اس آیت اور ان احادیث سے ان کا قول رد ہوتا ہے جو قسم اور وعدوں کی بنا پر آج بھی ورثہ پہنچنے کے قائل ہیں جیسے کہ ابو حنیفہ اور ان کے ساتھیوں کا خیال ہے اور امام احمد رحمہ اللہ سے بھی ایک روایت اسی قسم کی ہے لیکن صحیح مذہب جمہور کا ہے اور امام مالک اور امام شافع رحمہ اللہ کا اور مشہور قول کی بنا پر امام احمد رحمہ اللہ کا بھی بس آیت میں ارشاد ہے کہ ہر شخص کے وارث اس کے قرابتی لوگ ہیں اور کوئی نہیں بخاری اور مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حصے دار وارثوں کو ان کے حصوں کے مطابق دے کر پھر جو بچ رہے تو عصبہ کو ملے اور وارث وہ ہیں جن کا ذکر فرائض والی دو آیتوں میں ہے اور جن سے تم نے مضبوط عہد و پیما اور قسمن قسمی کی ہے یعنی اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے انہیں ان کا حصہ دو یعنی میراث کا اور اس کے بعد جو حلف یعنی قسم اٹھائی ہو وہ تاثیر والی نہ سمجھی جائے گی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ خواہ اس سے پہلے کہ وعدے اور قسمیں ہوں خواہ اس آیت کے اترنے کے بعد ہوں سب کا یہی حکم ہے کہ ایسے حلیفوں کو میراث نہ ملے گی اور بقول ابن عباس صدی اللہ عنہما ان کا حصہ نصرت امداد خیر خواہی اور وسیعت ہے میراث نہیں آپ فرماتے ہیں کہ لوگ عہد و پیما کر لیا کرتے تھے کہ ان میں سے جو پہلے مرے گا بعد والا دوسرا اس کا وارث بنے گا بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت و اول الرحمی نازل فرما کر حکم دے دیا کہ ذی رحم یا یعنی رشتہ دار محرم ایک سے ایک اولا ہیں ہاں اپنے دوستوں کے ساتھ سلوک کرو یعنی اگر ان کے لیے ثلث یعنی ایک تہائی مال میں وسیعت کر جاؤ تو جائز ہے معروف و مشہور امر بھی یہی ہے اور بھی بہت سے سلف سے مروی ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے اور ناسخ آیت الارحام والی ہے سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہیں ان کا حصہ دو یعنی میراث ابو بکر رضی اللہ نے ایک صاحب کو اپنا مولا بنایا تھا تو انہیں وارث کیا ابن المسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ آیت ان لوگوں کے حق میں اتری ہے جو اپنے بیٹوں کے سوا اوروں کو اپنا بیٹا بناتے تھے اور انہیں اپنی جائیداد کا جائز وارث قرار دیتے تھے بس اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ وصیت میں سے دینے کو فرمایا اور میراث کو موالی یعنی ذمی رحم محرم رشتہ داروں کی اور عصبہ کی طرف لوٹا دیا اور اس سے منع فرمایا اور اسے ناپسند فرمایا کہ صرف زمانی دعووں اور بنائے ہوئے بیٹوں کو ورثہ دیا جائے ہاں ان کے لیے وصیت میں سے دینے کو فرمایا امام ابن جری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک مختار قول یہ ہے کہ انہیں حصہ دو یعنی نصرت نصیحت اور معاونت یعنی مدد کا یہ نہیں کہ انہیں ان کے ورثے کا حصہ دو تو یہ معنی کرنے سے پھر آیت کو منسوخ بتانے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی نہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ حکم پہلے تھا اب نہیں رہا بلکہ آیت کی دلالت صرف اسی امر پر ہے کہ جو عہد و پیما آپس کی امداد و اعانت کے خیر خواہی اور بھلائی کے ہوتے ہیں انہیں وفا کرو بس یہ آیت محکم اور غیر منسوخ ہے لیکن امام نے جری رحمہ اللہ کے اس قول میں ذرا نظر ہے اس لیے کہ اس میں تو شک نہیں کہ بعض عہد و پیما صرف نصرت و امداد کے ہی ہوتے تھے لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ بعض عہد و پیما ورثے کے ہوتے تھے جیسے کہ بہت سے صلف صالحین سے مروی ہے اور جیسے کہ ابن عباس صدی اللہ عنہ کی تفسیر بھی گزری جس میں انہوں نے صاف فرمایا ہے کہ مہاجر انصاری کا وارث ہوتا تھا اس کے قرابتی لوگ وارث نہیں ہوتے تھے ندی رحم رشتہ دار وارث ہوتے تھے یہاں تک کہ یہ منسوخ ہو گیا پھر امام ابن جریر رحمہ اللہ کیسے فرما سکتے ہیں كي آيات محكمة وغير منسوخة والله أعلم